وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا یہ صرف ان کی امنگیں ہیں ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کا رب پورا بدلا دیں گے اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور نہ اداسی یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان میں کر دیں گے سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اعمال کی قبولیت کے لیے اتباع سنت شرط ہے یہاں پر یہودیوں نصرانیوں کے غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا سورہ معدہ میں ان کا ایک قول یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اللہ کے محبوب ہیں جس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ پھر تم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا اسی طرح پہلے گزرا کہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے جس کے جواب میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یہ دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے اسی طرح یہاں ان کے ایک دعوے کی تردید کی اور کہا کہ لاؤ دلیل پیش کرو انہیں عاجز ثابت کر کے پھر فرمایا کہ ہاں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے اور خلوص و توحید کے ساتھ نیک عمل کرے اسے پورا پورا اجر و ثواب ملے گا جیسے اور جگہ فرمایا کہ یہ اگر جھگڑیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے ماننے والوں نے اپنے چہرے رب کی طرف متوجہ کر دیے ہیں الغرض اخلاص اور سنت کے مطابق ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے تو اسلم وجہ سے مراد خلوص اور وہو محسن سے مراد اتباع سنت ہے نرا خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا جب تک کہ سنت کی تابے داری نہ ہو صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ یعنی عمل مردود ہے بس روحبانیت کا عمل گو خلوص پر مبنی ہو لیکن تاہم اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردود ہے ایسے ہی اعمال کی نسبت قرآن حکیم کا ارشاد ہے من عمل فجعلناه هباء منثورا یعنی انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے سب رد کر دیے اور جگہ ہے کافروں کے اعمال ریت کے چمکیلے تودوں کی طرح ہیں جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا اور جگہ ہے قیامت کے دن بہت سے چہروں پر ذلت برستی ہوگی جو عمل کرنے والے تکلیفیں اٹھانے والے ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہود و نصارہ کے علماء اور عابد یعنی عبادت گزار جو حال مراد لیے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ کوئی عمل گو بظاہر سنت کے مطابق ہو لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو مقصود رب کی خوشنودی نہ ہو تو وہ عمل بھی مردود ہے ریاکار اور منافق لوگوں کے اعمال کا یہی حال ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق رب کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور نماز کو کھڑے ہوتے ہیں یہ منافق تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو یاد بہت ہی کم کرتے ہیں اور فرمایا فویل المسلین الآیات ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روکتے پھرتے ہیں اور جگہ ارشاد ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الت یعنی جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا آرز مند ہو اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے پھر اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو ان کا رب انہیں اجر دیں گے اور ڈر خوف سے بچائیں گے آخرت میں انہیں ڈر نہیں اور دنیا کے چھوڑنے کا ملال نہیں پھر یہود و نصارہ کی آپس میں بغض و عداوت کا ذکر فرمایا اگلے یہود و نصارہ دین حق پر قائم تھے لیکن پھر بدعتوں اور فتنہ پردازیوں کی وجہ سے دین ان سے چھن گیا اب نہ یہود ہدایت پر تھے نہ نصرانی پھر فرمایا کہ نہ جاننے والوں نے بھی اسی طرح کہا اس میں بھی اشارہ انہی کی طرف ہے اور بعض نے کہا اس سے مراد یہود و نصارہ سے پہلے کے لوگ ہیں بعض کہتے ہیں عرب لوگ مراد ہیں امام ابن جریر رحمہ اللہ اس سے عام مراد لیتے ہیں جو سب کو شامل ہے اور یہی ٹھیک بھی ہے واللہ عالم پھر فرمایا ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کو خود اللہ تعالیٰ کریں گے جس دن کوئی ظلم و زور نہیں ہوگا اور جگہ بھی یہ مضمون آیا ہے حج حجمیر شاد ہے ان اللہ یفصل بینہم یعنی مومنوں اور یہودیوں اور صابیوں اور نصرانیوں اور مجوسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ اور موجود ہیں اور جگہ ارشاد ہے قل یجمع بیننا ربنا نہ کہہ دیجئے کہ ہمیں پالنے والے اللہ ہمیں جمع کریں گے پھر حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے وہ باخبر فیصلے کرنے والے ہیں